اہل نجران کا اخراج خلافت راشدہ کا دوسرا اہم واقعہ جو خیبر کے معاملے سے بھی زیادہ تان و ملامت کا ہدف بنا ہوا ہے نجران کے عیسائیوں کا اخراج ہے خیبر کے یہودی ان وطن فتح ہوئے تھے اور ان سے ابتدا ان جلا وطنی ہی کی شرط پر صلح ہوئی تھی اس لیے مخالفین کو اس میں اعتراض کی زیادہ گنجائش نہ مل سکی لیکن اہل نجران نے تو بغیر جنگ کے خود بخود اطاعت قبول کی تھی اور جزیہ دے کر آن حضور سے باقاعدہ عہد نامہ لکھوایا تھا اس لیے ان کے اخراج کو مخالفین اسلام سریح عہد چکنی قرار دیتے ہیں ان کا سارا زور اس پر ہے کہ معاہدے میں غیر مشروط امان دی گئی تھی اور حضرت عمر نے ناجائز طور پر اس امان کو فسخ کیا مگر واقعات کی تحقیق سے یہ دعویٰ غلط ثابت ہوتا ہے نجران سے رسول اللہ کا جو معاہدہ طے ہوا تھا اس میں نصارہ کو اس شرط کے ساتھ امان دی گئی تھی کہ جب تک وہ حکومت اسلامیہ کے وفادار رہیں گے اور اپنے واجبات کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے رہیں گے اس وقت تک انہیں اللہ کی پناہ اور رسول اللہ کی حفاظت حاصل رہے گی بلازری اور امام ابو یوسف نے جو معاہدہ نقل کیا ہے اس میں یہ سریح الفاظ موجود ہیں ان کے لیے جو کچھ اس عہد نامے میں ہے اس پر اللہ کی پناہ اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی حفاظت ہے جب تک کہ اللہ کا حکم آئے اور وہ خیر خواہ رہیں اور جو کچھ ان کے ذمے واجب ہے اسے ٹھیک ٹھیک ادا کرتے رہیں اسی طرح حضرت ابو بکر نے منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد جو عہد نامہ ان کو لکھ کر دیا تھا اس میں بھی وضاحت کے ساتھ یہ شرط لگا دی تھی کہ ان پر واجب ہے کہ خیر خواہ رہیں اور جو حق ان پر واجب ہے اسے ٹھیک ٹھیک ادا کرتے رہیں اس معاہدے کی روح سے جس طرح اسلامی حکومت نے ان کی حفاظت کرنے اور ان کی قدیم حالت کو برقرار رکھنے کا عہد کیا تھا اسی طرح اہل نجران سے بھی یہ عہد لے لیا تھا کہ وہ حکومت اسلامیہ کے وفادار رہیں گے اور یہ وہ عہد ہے جو دنیا کی ہر حکومت اپنی رعایت سے لیتی ہے مگر اہل نجران نے اس عہد کو کہاں تک پورا کیا وہ ان کی شرائط پر کس حد تک عامل رہے انہوں نے خیر خواہی اور وفاداری کا حق کہاں تک ادا کیا تاریخ سے اس کا جواب ہم کو یہ ملتا ہے کہ انہوں نے گھوڑے اور اسلحہ جمع کر کے بغاوت کا سامان کیا اور حکومت اسلامیہ کے قلب کو خطرے میں ڈال دیا امام ابو یوسف نے اپنی کتاب الخراج میں صاف لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ نے ان کو اس لیے جلاوطن کیا کہ آپ کو ان سے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کا خوف ہو گیا تھا انہوں نے اپنے ملک میں اسلحہ اور گھوڑے جمع کر لیے تھے عرب کے نقشے پر ایک نظر ڈالو تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ اہل نجران کی یہ تیاریاں کس قسم کے خطرات کا پیش خیمہ تھیں ایک طرف ان کے عین شمال میں حکومت اسلامیہ کا مرکز حجاز واقع تھا اور دوسری طرف ان کے سامنے بحر احمد کے دوسرے ساحل پر حبش کی عیسائی سلطنت موجود تھی اگر وہ اپنی تیاریاں مکمل کر کے حجاز پر حملہ کر دیتے اور اپنے ہم مذہب اہل حبش کو اب رہا کا تمام منصوبہ پورا کرنے کے لیے اپنی مدد پر بلا لیتے تو ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کو کیسی شدید مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ابن اسیر اور بلازری نے بیان کیا ہے کہ امن و امان کی برکات سے ان کی تعداد بڑھتے بڑھتے چالیس ہزار تک پہنچ گئی تھی اور دولت کی زیادتی نے ان میں خانہ جنگی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا ان کے مختلف گروہ حضرت عمر کے پاس آ کر ایک دوسرے کی شکایتیں کرتے تھے اور ہر پارٹی کے لوگ دوسری پارٹی کو نکال دینے کا مشورہ دیا کرتے تھے اول اول حضرت عمر رضی اللہ نے اس فتنے سے درگزر کیا مگر جب ان کی روز افزوں قوت سے خود اسلامی حکومت کا قلب خطرے میں پڑ گیا تو آپ نے موقع کو غنیمت سمجھ کر ان کی جلا وطنی کا حکم صادر کر دیا تاہم ایک ایسی قوم جس کے خلاف بغاوت کی تیاری کا ثبوت باہم پہنچ چکا تھا حکومت اسلامیہ کے حدود سے خارج نہیں کی گئی بلکہ صرف عرب سے خارج کی گئی اس کو اللہ کی پناہ اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے سے محروم نہیں کیا گیا بلکہ اسی پناہ اور ذمے میں ایک نامناسب مقام سے دوسرے مناسب مقام کی طرف منتقل کر دیا گیا نجران سے اس کے اخراج کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ حجاز اور حبش کے درمیان ایک نازک سیاسی اور حربی پوزیشن پر قابض نہ رہے اس سے زیادہ کوئی اور سزا دینی مقصود نہ تھی اس لیے حضرت عمر نے ان کو نجران یمن سے منتقل کر کے نجران عراق کی طرف بھیج دیا ان کی زمینوں کے بدلے زمینیں دیں دو سال کا جزیہ معاف کیا یمن سے عراق تک کے سفر کے لیے پوری آسانیاں بہم پہنچائیں اور اپنے امال کو حکم دیا کہ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے امام ابو یوسف نے اس فرمان کو لفظ بلفظ نقل کیا ہے جس کے چند فقرے یہ ہیں شام و عراق کے افسروں میں سے جس کے پاس یہ جائیں وہ ان کو قابل کاشت زمین عطا کرے جس زمین میں یہ کاشت کریں وہ ان کے لیے خدا واسطے کا صدقہ ہے اور اس زمین کا عوض ہے جو یمن میں ان سے لی گئی ہے اس زمین میں ان پر کوئی دست درازی اور مداخلت نہ کی جائے اگر کوئی شخص ان پر ظلم کرتا ہو تو ہر مسلمان جو وہاں موجود ہو لازم ہے کہ ان کی مدد کرے کیونکہ وہ ایسی قوم ہے جو ہماری پناہ میں ہے ان کا جزیہ چوبیس مہینوں کے لیے معاف ہے موتریزین نے ان سب باتوں کو بھلا کر صرف اتنا یاد رکھا ہے کہ اہل نجران سے عہد تھا عمر بن خطاب نے اسے توڑا اور انہیں جلا وطن کر دیا مگر ان تمام حالات کو دیکھ کر کوئی بتائے کہ اگر آج اس بیسویں صدی میں بھی کوئی قوم وہ روش اختیار کرے جو اہل نجران نے کی تھی اور اس کی سیاسی اور جنگی پوزیشن وہی ہو جو اہل نجران کی تھی تو ایک مہذب حکومت جو اپنی مملکت کے امن کو محفوظ رکھنا چاہتی ہو اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی